میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے میرے آقا کی کیا شان ہے شان میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے میرے آقا کی کیا شان ہے شان خود فدا جن پہ رحمان گئے آقا کی کیا شان ہے شان ہے میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے سجود فرض ہے اظہار بردگی کے لیے سجود فرض ہے اظہار بردگی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے کوئی کسی کے لیے ہے کوئی کسی کے لیے کوئی کسی کے لیے ہے کوئی کسی کے لیے میرے غصور کی سرکار گئے سبھی کے لیے میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے Amém. شان ہے شان ہے میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے فقیروں کو گنجے کرا دینے والے گناگاروں کو بھی اما دینے والے جہاں دینے والے جنا دینے والے یہاں دینے والے وہاں دینے والے کنارے پہ کشتی لگا دینے والے قیامت کے دن بخشوا دینے والے مقدر ہمارا جگہ دینے والے سخاوت کے دریا بہا دینے والے ادو کو بھی اپنے دعا دینے والے بھلے اور برے کو نبھا دینے والے زمانے کی بھی بنا دینے والے محمد ہیں حق سے ملا دینے والے میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے اگر حضور کے احسان کم سے کم لکھوں اگر حضور کے احسان کم سے کم سطح فلک بنے میرا دیوان کم سے کم سطح فلک بنے میرا دیوان کم سے کم دریا درخت سب ہو قلم دان کم سے کم دریا درخت سب ہو قلم دان کم سے کم پھر جا کے لکھا جائے گا عنوان کم سے کم پھر جا کے لکھا جائے گا عنوان کم سے کم تعریف اس رسول کی کیا کر سکے بشے تعریف اس رسول کی کیا کر سکے بشے بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے میرے آقا کی کیا شان شان ہے جس انجمن میں ذکر رسالت معاب ہے جس انجمن میں ذکر رسالت ہے اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے ختم الرسل کے حاصل ام الکتاب ہے ختم الرسل کے حاصل ام الکتاب ہے پسینہ گلاب ہے شان شان میرے آقا کی کیا شان ہے میرے آقا کی کیا شان ہے شان روزے اول کی قسم حشر کے میدان کی قسم رب حبلی کی قسم مسعت داما کی قسم آب شیری کی قسم جنت و رضوان کی قسم اوز کوزر کی قسم حور کی غلما کی قسم شب اسرا کی قسم جگہ جگہ سے وہ گزرے وہاں وہاں کی قسم میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے میرے آقا کی کیا شان شان ہے میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے بس میں الفت کی قسم عہد کی پیما کی قسم آدم و نوح و ابراہیم سلیما کی قسم چشم موسا کی قسم جلوائے ازدا کی قسم ابن مریم کی قسم یوسف پنہا کی قسم دور تنجیل زبور آیا قرآن کی قسم یار غار حضرت بوب بکر کے ایمان کی قسم فاروق اعظم کی قسم کار نمایاں کی قسم پہ کرے شرم حیا حضرت عثمان کی قسم شیر حق مولا علی قوت یزدہ کی قسم شکر و احسان کی قسم بوزر و سلمہ کی قسم بو رہرا کی قسم حضرت حسان کی قسم عشق کرنی کی قسم فقر کے سلطان کی قسم بغنی پاک کی کی قسم حکمت دورا کی قسم شافعی مالکیوں ہم بلی فیضا کی قسم داتا حج بیری کی رفعت کے آسما کی قسم غوث آزم کی قسم ہند کے سلطان کی قسم میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے کی کیا شان ہے شان ہے میرے آقا کی کیا شان ہے شان ہے